رسول امی خاتم مور سنی تجھ سکوی نہیں تجھ سکوی نہیں اے رسول امی خاتم مور سنی تجھ سکوی نہیں تجھ سکوی نہیں عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوی نہیں قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ او سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا بنا یا تجھے چند او صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں اے ازل کے ہنسی ابد بگے ہنسی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکو ہی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سیدی ہنسی بس میں کون کون پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بس میں کون پہ میرے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سہی دل انگلی سہی دل آخری سگی دول ان سہی دل آخری تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں سید الاولی سید الاخری تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں کوئی نہیں سی کاروا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیربا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا کیا جم سب ہے زیر نگی کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں کوئی نہیں ہاشمی ہاشمی ہاشمی تیرے انداز میں وسعت فرش کی تیری پرواز میں رفعت عرش کی تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی تیری پرواز میں رفعت عرش کی تیرے تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سیدی ہاشمی سدھ منتا منتہتا رہ گزر میں تیری قاب قوسین گرد سفر میں تیری سدھ المنتا رہ گزر میں میری قاب قوسین گرد سفر میں تیری تو ہے حق کے قری حق ہے تیرے قری تو ہے حق کے قری حق ہے تیرے قری تجھ سکوئی نہیں تجھ سک سوئی نہیں تو ہے حق کے قری حق ہے تیرے قری تجھ سکوئی نہیں

مصطفیٰ مجھ تیری مد سنا مصطفیٰ مجھ تیری مد سنا میرے بس میں نہیں دست رس میں نہیں مصطفیٰ مجھ مجھ تباہ تیری مد ہو سنا میرے بس میں نہیں ترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی پا لکھوں کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں کوئی بدلا کیسے سرا پا لکھوں کوئی ہے جس کو میں تجھ سا کہوں تو با نہیں کوئی تجھ سا نہیں تو بتا نہیں کوئی تجھ سا نہیں تجھ کوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں تو بتا با نہیں کوئی تجھ سا نہیں تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی شان دلی ہے بھلی ہے یہ سید کفارو کو عثمان علی چار یاروں کی شان جلی جلی ہے بھلی ہے صدیق فاروق کو علی شاہد دے عدل ہے یہ تیرے جانشی شاہد دے عدل ہے یہ تیرے جانشی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں شاہد عدل ہے یہ تیرے جانشی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں پان فی سنف سے دو جہاں سرور اے دل برا دل برے آشفا اے سرا پان فی سنف سے دو جہاں سرور اے دل برا دل برے آشفا ڈھونڈتی تجھے میری جان حزین ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین تجھ سکوئی نہیں تجھ سکوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سیدی ہش ہش ہشی اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کوئی نہیں